ہے جلسے کا وقت سے گزر چکا ہے لیکن علماء اور مقررین کی کثرت کی وجہ سے یہ تاخیر ایک لازمی عمل تھا میں امید کرتا ہوں کہ آپ مزید چند ہمارا مذہبی جذبے کے ساتھ مجھے عنایت فرمائیں گے تاکہ میں اپنے سوالات کا کھول کر سکھا کر سکوں گرام کر میں بنیادی بات اس عظیم اجتماع میں کہنا چاہتا ہوں کیا خدا کے لفاظ کا مطالبہ کر رہے ہیں جب سے پاکستان ہمارا جو وجود میں آیا اس دن سے آج تک ہماری زبان ہمارا نیچا سکتا ہمارا یہ رہا ہم مطالبہ ہی کرتے آئے کبھی اسلامی نظام کے نفاذ کے عنوان سے مطالبہ کبھی خلافت راستہ کے نظام کے نفاذ کے عنوان سے مطالبہ کبھی راشدین کے ایام سرکاری طور پر منایا رہی ہے مطالبہ اور کبھی دشمنان یا صاحب رسول کے قلم اور زبان کو بند کرنے کے لیے قانون سازی کی جائے یہ اور کبھی اسلامی نظام کو جو کہ ہم سے کی صورت میں مدد بند چلا رہا ہے اس سے نافذ کیا جائے یہ بتانا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا معاملے کی اتنی لمبی عادت کو پڑ گئی جس میں کبھی کسی کو نہ متاثر کرام اور اکادری نے آپ سے خطاب کیا مجھے سر وادی کی عادت نہیں میں ان سب سے چھوٹا ہوں بعد میں ان کے لیے عمر کے لحاظ سے برابر ہوگا لیکن کام کے لحاظ سے باہر آج میں اس مارت کے ساتھ ارض کروں گا کہ آپ یہ راستہ ہم بار کیوں نہیں کرتے کہ بجائے مکان دے کے ہم اس جگہ جائیں جہاں جن سے ہم مطالبہ تاکہ ہمارا لیے مطالبے مکان دے ہم وہ کام خود کر ہیں ہماری زبان ایک اچھا اثر بلکہ آپ بات حضرات کی یہ زبان ہے کہ ہم خارج مذہبی لوگ ہیں ہمارا سیاست سے کوئی نہیں ہے یہ ذہن ہم پختہ کرتے ہیں یہ ذہن ہم تیار کرتے ہیں ایک سال دو سال چار سال پانچ سال دس سال بعد جب حکومت تشکیل دینے کا وقت آتا ہے تو ہمارا یہی پیدا کرتا ہے کام کرتا ہے لوگ ہمیں کہتے ہیں تم نیک لوگ ہو مذہبی لوگ ہو تمہارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں لہٰذا ان لوگوں کو آگے آنے دیجیے جو آباس ہے بدماش ہے شرابی ہے فاسق ہے فاجر ہیں گنڈے ہیں یہ ان کا کام ہے آپ نیک لوگ ہیں آپ کا کام نہیں نتیجہ وہ طبقہ بسر آ رہا ہے کہ جس طبقے کو آپ کے پروگرام سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے وہ کی کیسے نافذ کریں گے تو یہ کی عورتیں سر فوج کی زبان چوستی رہی وہ کی کیسے نافذ کریں گے جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں بوسے دیتی رہی وہ کیسے کی کیناسب کریں گے جو امریکہ اور برطانیہ میں لنگا ڈانس کرتی رہی ہوں وہ کیسے شکان کی نافذ کریں گے جن لوگوں کی ساری رات شراب میں گزرتی ہو وہ لوگ کیسے سکان کی کو کریں گے جنہیں صحیح پرانی آیت تک پڑھنی نہیں آتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں اور معذرت کے ساتھ کس کروں گا کہ کا نام غیر شعوری طور پر انتہائی کا سوچ کر رہے ہیں کہ جو جانتے نہیں ہم ان سے مانگ رہے ہیں جو دے نہیں سکتے ہم ان سے متعلق مجھے اور آپ کو آج یہ زمین ہم بات کرنی چاہیے کیا اس کرسی میں آئیں جس کرسی پر بیٹھ کر اسلامی نظام کو نافذ کیا جا سکتا ہے لوگ کہیں گے تم اقتدار کے پوچھے لوگ کہیں گے تم کرسی کے پوچھے سارے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یا اقتدار پر ہو تو اس کھینچنا دین ہے یا اقتدار پر لوگ تو اس کا تختہ ہو رکھ دینا جب اقتدار پر عزیز مصر ہو تو اس سے مدال نہ کرنا کا رج دین خدا اور یہ مطالبہ ہے کہ ہم کرنے کہ میں تعاون کرتا ہوں لیکن مجھے وزیر خزانہ بنانا لازمی ہوگا تاکہ میں کا کو دور کر سکوں جب اقتدار پر یزید ہو تو اس کا تختہ الٹ دینا ضروری ہے ایسے تانوں سے ڈر کر اجروں میں بیٹھ جانا اچھا دین کی خدمت نہیں ہے ایسی ایسے کام سے ڈر کر میدان چھوڑ جانا دین کی خدمت نہیں ہے جب آپ جانتے ہیں آج غلط کام ہو بس اقتدار تو پھر ان سے مطالبہ مت کی آپ لینڈ یہ دیجیے کہ ان سے چھینیں گے ہم ان سے خوشی چھینیں گے ہم حکومت پہ قبضہ کریں گے ہم اس ادارے پہ قبضہ کریں گے یہ سے قانون ساز ہو رہی ہے لوگ ہمیں اقرار کا بوتا دیں کوئی فرق نہیں پڑتا لوگ ہمیں کرسی کا لالچی دیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے سواس یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کرسی آخر اقتدار انہیں لوگوں کے لیے وقت ہے کہ جن کی جن کے مراس امیرکا سے وابستہ ہوں اقتدار انہیں کے لیے وقت ہو ہے کہ جن کے تعلقات راجیو گاندھی سے اقتدار انہیں کے لیے وقت ہے کہ جن کے ہاں غیرت نام کی کوئی شاید موجود نہ ہو اقتدار انہیں کے لیے وقت ہے کہ جن لوگوں سے اخباری نمائندگان یہ سوال کرتے ہو کہ وہ طرح آپ کی عالیہ کے دوست کتنے ہیں تو بڑی بلا کے ساتھ بڑی بغیرتی کے ساتھ جواب دے مجھے کچھ علم نہیں اقتدار انہیں لوگوں کے لیے وقت ہو گئے کہ جن لوگوں سے جن سے یہ سوال کیا ہے کہ وہ آپ کی شادی تازہ تازہ ہوئی ہے آپ کتنے بچے پیدا کرنا چاہیں گی تو وہ جواب دے گٹائی اور بے کے ساتھ کہ میں وہ پیدا کرنا چاہتی ہوں اور یہ سوال کیا جائے کہ آپ کا شام کتنی اولاد چاہتا ہے تو وہ بغیرتی کے ساتھ جواب دے کہ میں میرا شام پانچ بچے چاہتا ہے کوئی بار آ کوئی شرم حیا کی بہتر بچی شادی سے اگلے دن اس بےغیرتی کے ساتھ یہ جواب کبھی نہیں دیتی ہے چاہے چراغ اور پاکستان کی حکومت ان لوگوں کے لیے وقت ہے اور اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے ہم جیت مانتے ہیں ہم سوال کرتے ہیں ہم دامن پھیلاتے ہیں بیالیس سال جیت کے بیالیس سال یہ بات کہتے ہیں کہ فلاں چیز نافذ کرو فلاں قانون بناؤ فلاں کرو یہ کرو وہ کرو بیالیس سال کا تجربہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے غلط غلطی کی ہے ہمیں مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا ہمیں یہ راستہ پار کرنا چاہیے تھا کہ ہم اس جگہ آئے اس جگہ بیٹھ کر بیٹھ کر یہ سارے کام ایک رات میں کیے جا سکتے ہیں ایک دن میں کیے جا سکتے ہیں ایک گھنٹے میں کیے جا سکتے ہیں جس میں بیٹھ کر ایک گھنٹے کے خطاب میں پورے ملک میں وقت اسلامی نظام کو قرآن سنت کو اور اس کے عملی نمونے کو نافذ کیا جا سکتا ہے ہمیں اس ادارے میں آنا چاہیے اس پہ قبضہ کرنا چاہیے جہاں بیٹھ کر ایک منٹ اور سیکنڈ میں یہ کہا ہے آج کے بعد جو زبان ابو بکر کے خلاف نکلے گی وہ الٹا لگ جا کر کھینچ لی جائے گی ہمیں اس ادارے سے قبضہ کرنے کی رائے ہم مار کرنی چاہیے اگر کوئی تاجر کوئی صوفی یا کوئی تسلی والا ہمیں دیتا ہے اس کی زیر شادی کرنی چاہیے ہمیں یہ تمام رائے توڑ کر میدان عمل میں ادھر پڑنا چاہیے اگر ہم یہ نہیں کرتے تو اور اچھا گزر جائے گا آپ مطالبہ کرتے رہیں گے کو کچھ نہیں ملے گا یہاں سوچنے تم کنارے بلند ہوتے یہاں گٹوے تم کنارے رکھتے یہاں سندیش کی بات ہوتی ہے یہاں ہم کرن کے عنوان پر لسانی سندھی میں کام کرتی ہے یہاں کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے یہ سب کچھ ہوتا رہے گا لیکن ایسا ممکن ہے کہ شاید پڑوسی اپنا حق لے لے پختون اپنا حق لے جائے سندھی اپنا حق لے لے اب پنجابی کے عنوان سے شاید کچھ پنجابی اپنا حق لے لے شاید کی سورج کے عنوان سے کچھ حصہ کون کا تقسیم کر کے شاید وہ کچھ اپنا حق لے لے لیکن علماء کرام سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر ہمارا یہی رویہ رہا تو سب لوگ اب حقوق لے جائیں گے تم یوں ہی چیز کے چلا کے وغیرہ کر کے ملتے کر کے درخواست کر کے ریگولیشن کا پاس کر کے رہ جاؤ گے اگر کام کرنا چاہتے ہو تو مجھے اور آپ کو سر ہو کر میدان میں اترنا ہوگا ہر پاکر کو پامال کرنا ہوگا ہر گراؤنڈ کا سب کا بلٹ ہوگا یہاں تک میری اتنا کے سوچ یا کام کر سکتی تھی ہوئی آج میرے بہت سارے بھائی میرے بہت سارے بزرگ عام عروج اور ایک انتہائی مؤثر خطاب خطیب پاکستان حضرت علامہ محمد اور خاص پر برسات مذہب فرما رہے جس نے یقیناً آپ کے ایمان کو تار کی بخش ہو اسی طرح مجلس علامہ علیہ سنت کے سیکٹری جنرل مولانا حقانی مختصر لفظوں کتاب اللہ کی تلاوت کر کے آپ کے ایمان کو ایک تاج کی میں اسی طرح دیگر علماء جن کے نام آپ کے سامنے آ چکے یقیناً ان میں کچھ میرے بھائی کچھ میرے بزرگ اور میں آج یقیناً مسرت محسوس کرتا ہوں جو شاید بہت اچھا بات جسے ہم تاریخ میں پڑھتے تھے کتابوں میں پڑھتے تھے بہت اچھا بات آج اس پندرہ صدی یہ نظر آیا کہ میرے بزرگ کے جانشین جانسی حضرت شیخ تفصیل مولانا عبید لانور صاحب عادت اور اپنا وقت مجھے دیا یہ کبھی ہم سنتے تھے کہ ایسا کام امیر شریعت کیا کرتے ہم سنتے تھے کہ کبھی ایسا کام مولانا جانور کیا کرتے اس فٹن دور میں کوئی مولوی کوئی عالم کوئی پیر اتنا ہی ساتھ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ساتھ کچھ حالات ہمارے بدن میں کو آ رہے ہیں لیکن تب بدلیں گے ان اللہ اللہ ماں میں اللہ یوگیر ماں بہان خوش میں یہ درخواست بھی اپنے ان تمام علماء کرام سے کہوں گا کہ تقریباً تقریباً ہم سب برابر عمر کی اور کچھ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ لگتے ہیں اگر آج ہم جمع ہو گئے تو باقی ہم سے بڑی عمر کے علماء کے لیے بھی یہ مقام باعث ہونا چاہیے ہم تکڑے کا پہاڑ سمجھتے ہیں جن کی لائیت کے ہم خطبے پر تھے ان کے لیے بھی چاہیے وہ حسد تو چھوڑ کر ایک علم کے نیچے آئے آج وقت ہے ہم ظلم کا خاتمہ کر دیں آج میں یہ بات اس اگیل رشتے والے بڑے علماء سے بھی اکابر علماء سے بھی اباخر سے بھی ساتھیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ رب کعبہ کی قسم آج پاکستان کی دھرتی پر جس قدر اصحاب رسول مظلوم ہے کوئی کوئی شخص اتنا مظلوم نہیں ہے بلکہ میں آج کی بات نہیں کہتا میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ چودہ سو سال نہیں جب سے نسل انسانی وجود میں آئی ہے اس دن سے لے کر آج کے دن تک اس دھرتی پر ایسی گالی کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو کو شخص تو درکنار کسی جانور کو نہیں دی ایسی گالی کسی نے تنظیم کو نہیں دی ایسی گالی کسی نے کتے کو نہیں دی ایسی گالی کسی نے اسلام کو نہیں دی ایسی گالی کسی نے روس کو نہیں دی ہے جو گالی آج اس دور میں اصحاب رسول کو دی گئی ہے ایسی گالی اس دھرتی پر صرف کسی اور انسان کو کسی شخص نے نہیں دی جو شیعوں نے اصحاب رسول کو دوبارا دیے گالی دی ہے مجھے کچھ میرے دوست علماء کہتے ہیں شدت مت کیجیے کچھ بزرگ علماء کہتے ہیں شدت مت کیجیے کچھ عوام کہتے ہیں شدت مت کیجیے لیکن میں ایک بات آپ پر واضح کرنا چاہتا ہوں میں شدت کر کروں یا شرم کروں لیکن کسی اصول پر کرتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں آج میں کتنی شکتی کے ساتھ سی آئی کے خلاف بولتا ہوں لیکن میری بہن کے خلاف سی آئی صاحب نہیں کھا سکتا ہے میں اتنی شکتی کے ساتھ ان کے خلاف بولتا ہوں میری والدہ کے خلاف سی آئی صاحب نہیں کھا سکتا ہے میں اتنی شدت کے خلاف بولتا ہوں لیکن سیاح آج میری بیٹی کے خلاف کتاب نہیں کھا سکتا ہے کیوں اس علم ہے حد تک عزت کا دعویٰ کر دے گا کیا قیامت نہیں پوچھ گئی کہ وہی سیاح پیغمبر کے صحابہ کی بیٹیوں کے خلاف کتاب وہی ہوئی رسول کے صحابہ کی ماں کے خلاف کتاب ہے ہوئی رسول کی کے کی وائدہ کے خلاف کتاب پوری کیا رسول کے صحابہ کی بہنوں کے خلاف کسان چاہتے ان کا وائر بن کر کے کہ آج پاکستان میں اسے صدیق لوائش نظر آتا ہے اسے عمر لوائش نظر آتا ہے اسے صحابہ لوائش نظر آتے ہیں کے کعبہ کی قسم شیوں نے اصحاب رسول کو ماں کی گالی دی ہے بہن کی گالی دی ہے چاہیے کتا کہا ہے شیطان کا جنگ کہا ہے شیطان چبرا چاہیے کہا ہے کافر کہا ہے ملول کہا ہے لئی کہا ہے رسول کا دشمن کہا ہے خاصر کہا کہا کہا کہا کہا ہے ہے ہے ہے شریر جو لفظ وہ استعمال کر سکتے تھے ان نے استعمال کیے میری سختی اس طرف عمل ہے میں اور کچھ نہیں کر سکتا تھا میں نے سیرت سے بدلا لیے انتظام لیے اور رسول پر کیے گئے دورے کا اور میں سورت میں لیے کہ پانچ سالہ بچے تین سالہ بچے آٹھ سالہ بچے دس سالہ بچے آج پکارتے تھے آپ کے ڈاکٹر تصور کرتا ہوں کہ جس دور میں اصحاب رسول کو مارتی گالی دی جاتی ہو اس دور میں اپنی گھریلو لڑائی لینا رسول پر بازی کرانے کے مطابق اس دور میں اپنی علاج کو لے کے بیچ لینا اصحاب رسول کے ساتھ نہ انصافی ہے اور ایک بات چوری کرنا چاہتا ہوں کہ جب سیاح ادارہ رسول کو ماں کی بہن کی بیٹی کی گاڑی تحریر کی صورت میں دے رہا ہو کئی سو پر مشتمل کتب پاکستان میں موجود ہوں تو ایسے دور میں وایاب سوئت کے بتاش ہے کہ کیا واقف اسلام کشمی ہے سہارا کے بعد سر ہے یہ سب کیا وائی تین تھا تین ہے تین رہے گا ہم جب کہتے ہیں کافر کافر سیا کافر تو کچھ دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ تکلیف تو ہونی چاہیے رد تو ہونا چاہیے لیکن کافر کافر کر کر رد کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے تبلیغ نبی کے ساتھ ہو تبلیغ پیار کے ساتھ ہو تبلیغ پولیس کے ساتھ معذرت کے ساتھ تب تب تک ہوگا بڑی گرمی کے ساتھ میرے ہی سدیش میرے سنی اسٹیج میرے خطیب نے سیا کو بھائی کہہ کر تبلیغ کی لیکن اس نے بجلی کو سیا کو دوست کہہ کر تبلیغ کی لیکن اسے ہزار نہیں آئے میرے اسٹیج سے میرے ہی خطیب نے نرم بات کے ساتھ کیا مل کر کام کرے سیا کو بات سمجھائے لیکن اسے شرم نہیں آئی اسے حیا نہیں آیا اگر مجھے ہے تو شاید مضبوطی طور پر میرا خطیب سیت کو نہیں سمجھا تھا جسے نبی کے روز کی حیا نہیں آئی اسے تیری نام تکلیف کا حیا کیسے آیا کیسے قبول کرے گا اس اگر کوئی اس میں رسی حیات کی ہوتی اس میں اگر کوئی رسی حیات کی ہوتی تو وہ ہی نہ کرتا وہ رسول کے روزے کا حیات کرتا وہ نبی کا لحاظ کرتا وہ دیکھتا کہ صحابہ کے بچے پہ چڑھ گئے ہیں جب اسے ان تمام واقعات کے کی حیا تو وہ میری نرم تکلیف سے حیا کر جائے گا تب ہمیں لمبی میں نہیں پڑتا میرے پاس سنت ثبوت ہے مجھے قرآن نے یہ تب بتایا کہ جب کافر ضد پہ آ ہے تو پھر اسے کہہ کر تبلیغ کرنی ہے آخری بات قرآن کی چھوٹی صورت اکثر نمازوں میں جاتی ہے کل یا جو ہلکا کرو لاما ہو نمازہ ہو پیغمبر کا کتاب ہے رب نے پڑھا ہے رب نے حکم دیا رسول نے رب کے حکم سے یا جو ہلکا وہ کافروں لا ماتا بدون جس کی تم پوجا کرتے ہو اس کی میں پوجا نہیں کرتے یہ قرآن کی آیت یہ سورہ کا جواب ہمارے لیے سرخ کا دردار ہم کسی بنیاد پر جب سیا کا سلط سے ثابت کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے لیے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ اور سیاہ کافروں جو عقائد تم رکھتے ہو ہم ان کے رات بھیجتے ہو ہم ان کے اتحاد کرتے ہیں جو عقائد تم رکھتے ہو ہم ان عقائد پر نفرین بھیجتے ہیں جو عقائد تم رکھتے ہو ہم انہیں سمجھتے ہیں جو عقائد تم رکھتے ہو ہم انہیں سمجھتے ہیں جو عقائد تم رکھتے ہو ہم ان کے چلے لوگوں کے نظریات سمجھتے ہیں ہمیں کوئی بات نہیں ہے اس لیے کہ ہمیں ہمارے رب نے رسول نے اور کتاب اللہ نے یہ انداز بتلا ہے کہ جب کافر پھر کتنے ہوتا تو پھر اسے یہ بہتر آواز دینے کی عادت ہے بلکہ یہ تو ابھی بہت نرم بات ہے اگر ہم عام معاشرے کے لحاظ سے دیکھا جائے توجہ کے لیے رب العزت سے کفر کا رد کیا ہے کرتے ہوئے سخت سے سخت لفظ استعمال کیے انسان ہوتا ہے کیا لفظ کتا نرم ہے یہ میں نے استعمال نہیں کیا رب نے استعمال کیا ہے جس کافروں کے لیے استعمال کی ہے اسلام کے باغیوں کے لیے استعمال کی ہے راکٹ کا حکم ہے اور آئے نے چند بل اس عمل یہ کافر جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے جانوروں نے ریزیل بھی ہے کتا بھی ہے جانوروں نے ریلس بھی ہے بندہ بھی ہے رب کا احسان ہے اور آئے بدل پر ہوں ماڈل اور آگے آئیے آپ کو ایک اور مثال بھی عرض کرتا جاؤں شاید کس طرح آسانی کے ساتھ بات سے نویش جائے حیدر کرار اور معاوضہ کے نبی سفیان کا اختراف تھا اس اختراف سے ایک دشمن نے فائدہ اٹھانا تھا اور اس نے حیدر کرار کو دھمکی دی کہ اگر آپ میری بحث نہیں کریں گے میں تختہ الٹ دوں گا ابھی علی جتنے ابھی طالب نے جواب نہیں دیا تھا جو سے پہلے معاوضہ بولے ہیں اس سے پہلے کاتے میں وہی بولا ہے اس سے پہلے نبی کا سارا بولا ہے اس سے پہلے اس سے پہلے پیغمبر کا وہ صحابی بولتا ہے جسے خود رسالت کہہ گئی اللہ محاذ محفیا ابھی علی نہیں بولے اس سے پہلے حسن کا امام بولتا ہے اس سے پہلے جب یہ کبرف کا فاتح بولتا ہے اس سے پہلے تیرے وجود کا کون سا حصہ میرے جسم سے مت کرتا ہے تو وہ جواب میں عرض کرتے آقا میرا پیٹ آپ کی پشت سے مت کر رہا ہے لگ بھگ سے معصوم ہاتھ راس کر دیے انتظار کی اللہ معاشیہ کے پیٹ کو علم سے بھر گئے ابھی علی نہیں بولے تھے معاویہ بول اٹھے اور وہ بھی کتے الفاظ ہے تاریخ کے میرے الفاظ نہیں آج ہمارے لوگ ریشے کو شکشک سے تعریف کرنے والوں آئے کاش تمہاری ماں کو گالی نکلتی آش تمہاری بہن کو گالی نکلتی آئے کاش تمہیں گالی نکلتی پھر میں پوچھتا ہوں بلکہ میں ایک میں اپنے آپ کو رسی اور کب کہنے والی سیاستدان میری گانکوڑی جو بہت اور دوست رسیح ایک لکسی اسمبلی میں آیا کہ جو افغان جہاد کا اختلاف افغان جہاد کو جہاد کے مارے وہ مسلمان کا بیٹا نہیں ہے بلی خان کے پاؤں سے زمین نکل گئی بخار گیا اخبارات سچ ہو گئے دیکھ اٹھا چلا اٹھا کیا میں آج بلی خان کہتے سیاستدانوں سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر تیرے پاس کے لیے لفظ یہ آئے تو تیری نیند حرام ہو گئی ہے اور جب یہ کی کی کے کے کے کے کے کے لیے لیے لیے لیے لیے آتے آتے آتے آتے آتے ہیں جب جب جب جب کئی کئی کئی کئی اخبار اخبار اخبار اخبار صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ ان ان باپوں اور ہم بیٹھ کر کے تو تم سوچتے ہو کہ کا مارکیٹ ہے تمہارا باپ ایک نہیں کروڑ ہو سے باہر نئی سکتا ہے تمہارا باپ ایک نہیں ہزار پیدا ہو ہمارا جو اخبار کے جا اگر تو باپ کے خلاف بات برداشت نہیں کرتا تیرے کتوں کے خلاف بات برداشت برداشت نہیں کرتی نواز شریف جان کے خلاف بات نہیں کرتا اس کی کے خلاف بات برداشت نہیں کرتا میں Santa Teresa. لیں گے ایران کو جا کے دم لیں گے نقل مٹا کے دم لیں کی گیری مت کرو کیا داری کے ساتھ بتاؤ دونوں بچوں کے کھولا جائیے نہیں ہونا سبھی اقسام مستقل لوگوں نے سنا تھا کہ نواز شریف قطر کے ساتھ لیتا ہے آئی سے آئی میں آؤ آج تو جیت ہے ہو سکتا ہے کل لے مت جاؤں یا بہت سا سب جائے ہو جائے آج تصدیق کرو میرے کہا حضرت میں کٹ نہیں سکتا باقی سے خرچ دیتا کیا ہمیں ہماری ماں نے کسی کے چلا تھا ساتھ ساری زندگی ہم پیسہ ساتھ کی اور دیکھنے سے پہلے ہونا چاہیے کہتا ہوں صحیح کہتا ہوں تم مت کرو میں تم سے زیادہ موت ہوں بزرگوں کا میرے تم سے زیادہ ان کی کچھ جواب سوار بڑھتی ہے لیکن چمچا کے لیے نہیں آتا ہے نورانی دیکھنے سے پہلے ایک خدا ہونا چاہیے یہ تعریف کہاں اگر چھ ان کو میں کرنے کے راستے میں نہ رات کا تمہیں مجھے تم ہم ہاں، برباد ہوتے ہیں سرائے ہوتی ہوٹلے آج بولتے ہیں اور بچے کی طرح زبان اللہ کا سوچتا ہے اسے کیسے سامنے میرے سے نہیں کہا کہ وہ کتے کی طرح لمبی زبان نکال کر کھوپتا ہے میں اس کی آگے کر کے براد کرتا ہوں آپ مجھے بتائیے یہ نوجوان کو ہے آپ اچھا ہے مجھے بات اچھا اصل ہم عمروں میں ہوتا ہے بڑوں میں چار چار مت آ گئے چھوٹے جیسا آپ نے بہترین مطلب ہر کبھی دوسرے کے دل کا چھوٹے چھوٹے چھوٹی چھوٹی ایک دوسرے سے جیسے دنیا کو نہیں تھا تو آپ کو کوئی دے سکتا تمہیں ہمیں کوئی لیکن دل سے گزرا دل سے کچھ نکلے گا تم میں آپ پہ آئے تو آپ ذرا سنتے اور تم نے تو ابھی ایک دوڑی نہیں لگائی دونوں کو نہیں وہاں پہ دروارے کر گئی نہیں چلی لیکن اس طرح ضرور کا سر کیا کر رہی ہے آپ کر بات نہیں ہے نہیں اور یہاں پہ بیٹھ کر اب اس سے واپس خان ہے بہت بولی کتے خبردار اگر علی میں جی ہاتھ اٹھا سب سے پہلے جہاز کو قلم کرنے والا ابو سفیان ذہن کا دیتا علی کی جی فوج کا سپاہی بن کے آیا یہ غصہ پیدا کرو یہ غصہ ایک مثال اور اچھا کرا مولانا حضرت آئی مسلم لیگ کے لیے اس کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں امیر انگریز سے جو شاہ بخاری سرسی کے لیے اس کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں تاریخ کا حصہ ہے مولانا حضرت موہانی آپ کی تقریر ختم کر کے کے تقریر سنتے رہے بخاری کتابت کا تھا بخاری کتابت کا امام تھا تقریر کر کے کہتے ہیں مولانا آپ اس نے میری کینڈیڈیٹ کی تعریف کر کے آئے اسے بولتے دو ایمانداری سے بتائیے آپ کا ریٹ کہتے ہیں یا میرا ریٹ کہتے ہیں تو جو تاریخ ہے اور علماء کی دیکھیے آپ کے ساتھ کوئی گناہ حضرت جب تمہارے سکے کیا ہے فرمانے لگے پیار کہ جس کے لیے اس کے لیے اطام نشا بخاری کہتے ہیں وہی کہیں گے بہتر کہیں گے یہ کچھ اکیلا آپ چھوڑی ہوتی یہ دو ہزار پہلے چھوڑی ہوتی ہم امیر شریعت کا نام لیتے جس کی کچھ کے بندی کا جانا ہمارے سنگ ہے اور بہنی مکتب کے لیے کہیں گے وہ کیا نام تھا ان کا آلو آسمی صاحب یہ کستے میں اللہ تو ہمارا بھی ایسا دیکھا یہ مجھے بتایا بسترے میں بیٹھ کسی ضرورت کے لیے بستر چھوڑا تو شادی نے اندر کسی سے نکال کر سارے بستر کی مان واپس آئے تو خوشبو تھی سی رکھتے جیسے سے خوشبو کہاں سے آئے تو شادی آہستہ سے کہتی ہے کہ آپ کے وہیزر مانا ہے میں نے اس لیے خوشبو لگا دی ہے کہ وہ کہیں مارے پیڑ کی روسی خوشبو آتی ہے کیا ہو کرتی ہے کیا کرتی ہے ہے نہیں چلے لیکن اس کافر کہتا میرے ہاتھ سے بیٹھ کر باپ کے ملا یا نہیں میرے ہاتھ سے بیٹھ کر ابو سفیان کا بیٹا کا ہے اور انہیں کتے پوچھتے خبردار ادرنی کی طرف ہاتھ اٹھا سب سے پہلے آپ کو قلم کرنے والا ابو سفیان کا بیٹا ہوا علی کی فوج کا سپاہی بن گیا یہ گزر پیدا کرو یہ ایک مثال اور اثر کرا مولانا حضرت موہانی مسلم لیگ کینڈیڈیٹ کے لیے ووٹ مانگ رہے تو لاکھ آؤٹ کرنے میں تو میری خواہش ہوگی جتنے لوگ آ رہے ہیں اتنے کم اتنے لوگ اور سیاحت کے خلاف بولے اتنے کم ہیں اور اگر میری دکانداری ہوئی تو میں کہوں گا یہ نئی دکان کے لگتا کام سوا صاحب ایک رضا کا وہ مول بھی ہے اس میں میں ایک بھی ہوگا ایک چار امان کی بھی ہوگا ایک اشاردار مول بھی ہوگا ایک سلطان ماموشیہ مول بھی ہوگا ایک دو تین اور آپ کو مل جائیں گے باقی وہ نوجوان مسجد جس نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم ایم کو لاس اور کر کے کے اب جو تاریخ اٹھے گی خلاف سیا کی بربادی تک جنگ ہے یہ سیا کی بربادی تک سیا کی بربادی تک سیا کی بربادی تک سیا کی بربادی تک نوجوان جو ٹی وی سے نہیں ہٹتے تھے آج گلی اور کوچوں میں گلی گلی نگر نگر عمر عمر کہتے نظر آتے ہیں میں کہوں گا اب سنی کون سے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھو ہم تمہارے لیے فرض کے پاس تم چین کی نیند سو جاؤ ہماری رائے نہ ہو ہم تمہیں سی کی رائے روکا دو بس ایک بات آج اس کے بعد سیا تازی اور لسنس کا جلوس لیا کرتا تھا لیتا تھا یا نہیں اسے مل بھی جایا کرتا تھا نہ ملتا ہوتا ہے تاکہ اور لسان جلوس نہ ہوتے آج ملتان کیا قاسم باغ میں بڑی جورت تاسی اور چیلنج کے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہوں سیاہ کراچی سے بارہ چراغ تک نئے تازیہ کا لسن نئے جلوس کا لسن لے کر دکھائے میں ملک ایک بات کہتا جاؤں قریب قریب کوئی محلہ تو نہیں ہے بات کہتا جاؤں گھوڑے میں گھوڑی کے ساتھ سے نرم بات بلہ بلہ بلہ حقیقت سچ رہا ہوں ایک علاقے کا واقع جو لوگوں نے ہر پل مجھے بتایا گھوڑے نے گھوڑی کے ساتھ کے واقعی تعلقات کے اندر اور گھوڑے نے تسلیم محرم کو امام حسین کا بچہ نکلنے والا سیونے سالوں نے اس کو گولی مار دی کہ مار ہو گیا گھوڑا گھوڑیا نہ جائے گھوڑا گھوڑیا نہ جائے لیکن لیکن لیکن وہ بھاوے وہ بھاوے وہ بولے بال تم کبھی بول ان کے لیے گولی نہیں سن جاؤ مجھے اچھا ہے اور تمہیں بھی درد ہونا چاہیے کہ میں قوم قوم کا ہوں میری سنی تو مت قوم ہے اور اس پر مجھے زیادہ دینے کی ضرورت نہیں کوئی سنی کجری پوری دھرتی پر نہیں وہ ایک سنی کجری نہیں ہے کوئی یہ غیرت مند ہونے کی دلیل ہے یا نہیں بولے بدماش ہو گئے اسے شریف لینا چاہتے ہے بدماش ہو گیا کس کو شریف رہنا چاہیے یہ ہمیں حسین میں ڈوبا رہتا یہ سارے مشہور ہے نا سچے بری کے رانجا سچے آپ ویر ہاں؟ کے رانجا سچی کے پورو سچے تو پت مارے جاتے یہ بھی ہے وہ پکڑا گیا تو اس کی ولایت ختم اور ہیر راجا نہ پکڑے گئے تو وہ غوث اور کتب بنتے ہیں ڈولی چڑھتے ہیں ہیر ماریا بکا یہ ولایت ہے یہ نظریہ ہے گولے کو شریف ہونا چاہیے تھا وہ بدماش کو ہاں، یہی یعنی شریف گھوڑا جب سیاہ کسی نئے راستہ سے نکالنا چاہتے ہیں مرتب کرے اس میں ملتان کا شیرو پاکستان کے شیرو صدیق کے دشمنوں ہندو اور یہ لفظ میرے نہیں یہ لفظ میرے لات سنی اور مسلمانہ شورا نہیں ہندو اور سب سے بڑا اس کا جس کے قائد کا مطالعہ تھا اور جس نے شیعہ گا کا مطالعہ نہیں کیا اس کی شیعہ مسئلے پر میں کوئی اس کو سرس نہیں مانتا بڑا سرسو مان کرا کر اس کے بعد ہمارے پاس بات آئے اور الحمد للہ کے علماء بعد وہ کر مطالعہ کیا انہوں نے کچھ اللہ بتا کی کیا امام مالک نے کہاں کہا ہے اٹھائیے تصویر کہاں سے اتنے کثیر مال مسلم اٹھائیے امام مالک نے کافر کہا ہے علامہ شاستری شاستری کی اللہ کے اٹھائیے امام مالک کے بعد اور آگے بڑھ کے آئیے آپ مختصر مختصر کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں چیز بیچ جائے مجھے افسانی ساری نے چار سو سال پہلے سیوں کو ہے آپ چاہے وہاں تشکر کے لیے تقریبات نے سیوں کو ہے اور سب کو ہے امام سنت سے لکھائے ہمارے سکون فتوا نے سیوں کو کافی لکھا ہے اس پندرہ صدی کے زندہ علماء چاہے وہ انڈیا نے چاہے پاکستان نے چاہے بنگلہ دیش نے چاہے سعودیہ نے چاہے برطانیہ نے چاہے امریکہ نے چاہے عرب امارات نے جہاں ان تمام علماء نے رئیس المراجرین امام سنت علامہ احمد دعوت پر ملالیہ کے کے جواب میں سی کو کو تحریر کی ہے پاکستان بھر کے علماء مقتبہ ان کی تقریر کا خدشہ دے چکے ہیں جمعیت جبیت اللہ تو اللہ کے سربراہ اور صدر حضرت عبد الکریم صاحب دیر شریف دعوت پر اکاط ملاریہ سی او کے پتھر پتہ سب کر چکے ہیں آج کسی ایک شخص نے حضرت حضرت سے پوچھے کیا ہیں تو قربان جاؤں اس کامل ولی کے پر فرمایا جو ابان سنتے ہیں علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و ویس رسول یہ سب کے سب ابان دینے والے سننے والے دیوانے والے مست ہوں اور اپنی ہے سیت کا نام ہے سیت نظر کا نام ہے سیت فتنے کا نام ہے ہم اسی سطح کو اچھی پہن کے بیان کر رہے ہیں ہم اسی سب کو گیڑ پہن کے بیان کر رہے ہیں ہم اسی سطح کو مقدمات برداشت کر کے بیان کر رہے ہیں ہم نے کوئی پیدا نہیں کی ہم نے کوئی راستہ نیا اختیار نہیں کیا ہم نے کوئی نئی نیا راہ نئی لہر اختیار نہیں کی ہے سیاحت نہیں تو میں آج رک جاتا ہوں اگر کافی ہے اور یقین ہے اور فتح علماء کا یہی ہے چاہیے تو لوگ زبان تک سکتی ہے جان جا سکتی ہے کلیجا نکالا جا سکتا ہے کیا جا سکتا ہے گھر برباد کیا جا سکتا ہے بچے برباد کر سکتا ہوں مہربانی چلا سکتا ہوں لیکن کو کہنے سے سیا کو شیطان کہنے سے سیا کو کافر کہنے سے سیا کو کہنے سے سیا کو موتاب کہنے سے سیا کو بدماش کہنے سے سیا کو اواز کہنے سے یہ بات آیا تھا cover, cover, cover, cover, cover. ہم ہاں، پرانے بھی روک کے دکھائیں گے روکنے چاہیے کہ نہیں روکنے چاہیے ان شاء اللہ دو تین سال ہوئی اگر آپ نے ساتھ دیا تو پرانے بھی روک کے دکھائیں گے اور ایک بات آج اس اسٹیج سے کہتا ہوں کے جماعت نسانی کو گزشتہ سال بھی پورے ملک میں سپایا صحابہ نے تاریخ مرا صحابہ کا احتجاجی جلوس نکالا تھا اور اس سال پھر نکالیں گے یہی وہ جلوس ہے کہ جس جلوس نے دو چار پانچ سال بعد جا کر سیا کے تخت محرم کے ماتی جلوسوں کو بند کرنے پہ حکومت کو مجبور کر دینا ہے یہ بات ہونی چاہیے نہیں یہ بات بھی جلوس کی ان میں اجازت ہے پہلے بدار جلوس کی سیکھا میں اجازت ہے اس کے بعد سے پھر یہ بند ہونے چاہیے کہ نہیں یہ ریڑھ بند کر کرتی یہاں شریف بند کر سی نہیں یہ آپ کو بند کرنے پڑیں گے خود بند کرنے پڑیں گے طاقت کے ساتھ جرت کے ساتھ رائے روک کر سینا تال کر کو پتی آپ میں آپ تال کے بات کرنی پڑے گی جرا ہو سینا اس میں نہیں رکھ لگا سور میرا نہیں قصور میرا نہیں بیٹھا بیٹھا یہ جو مدرا ہے وہ بھی کام کرے جہاں دو گندے پتر نہیں کام کر سکتا وہ شادی کا خیال مت رکھے ماتا کوئی ویلو نہیں ہاں یہ میرا جرم نہیں ہے مجھے وقت پر دیش سے دیا گیا اور پھر آخری لے میرے بار کوئی تقریب ہوتی تو میرے بھی حیا کر لیتا ہے آپ کرتا چلو بھائی دوسرے بھائی کو کرنی اب آپ ہیں اور میں اور شادی کا اعلان ہے ٹھیک ہے میں نے برات کو اور میں اپنی ہر تقریر کو زندگی کی آخری تقریر سمجھ کے کیا کچھ علم نہیں زندگی کا تک ہے میں سنی قوم میں پوری کر جاؤں گا کہ سال بیت کے تمہارے حقوق کو ختم ہوتے ہوئے آج تک تم نے اپنے حقوق کی موت سے جنگ نہیں کیا بنا فوج میں نشانے حیدر ملتا ہے نشانے سے کیوں نہیں نشان حیدر ملتا ہے نشان داروں کا دم چوری نشان حیدر ہے نشان خیر چوری میں ان نشانوں کی بات کرتا ہوں کیا سیکھی بہادر نہیں سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ رات رات جس کے ساتھ سی ہے سب سے زیادہ خطرناک بہادر نہ ہوتا ایک قدم نہ چلتا دل نہ ہوتا ایک قدم نہ چلتا صدیق بہادر نے جس نے اعلان کیا تھا میں متقل کے خلاف جنگ لڑوں گا چاہے مجھے اکیلے پڑے کس بہادر کے نام پر آج فوج نے نشان ابو بکر کیوں نہیں ملتا آج فوج نے نشانے فاروق کیوں نہیں یا آدم بہادر جس کی بہادری اور کا یاد ہے جس نے دہشت جوتے کی نوٹ پہ رکھ کے لیا جس نے جسم پاؤ جی دھو کر چل جائے جس نے بیت اللہ میں نبی کو پہلی نماز پڑھوائی ہے باڈی بن کر عمر دور جس کی بہادری کا یہ ہے کہ جس نے بیت المقدس لیا ہے جس نے نیل سے پانی لیا ہے جس نے گجرا سے راہ لی جس عمر کی اصل تقدس علم بلندی رفاق کو بیان کرتے ہوئے نبوت پکار اٹھی عمر تیرے سائے سے شیطان بھاگتا ہے میرا ایک مسلمان کی حیثیت ایمان خان ہے کہ واقعی عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے لیکن سارا تو اس عظیم ہستی کے ساتھ چلا گیا جہاں وہ ہستی گئی وہی سایا گیا مجھے تو فاروق شاہ کی ایک اور خوشمت نظر آئی ہے اور آنکھوں سے نظر آئی کہ سارا تو دور کی بات ہے شیطان عمر کے نام سے بھاگتا ہے شیطان عمر کے نام سے ہے اور کہیں دلیل نہ مل سکے میرے جھنگ آئے ایک دروازہ پرانا مردوں کا جس پر کسی سنی نوجوان نے محبت آ کے لکھ دیا اسے چیڑا گیٹ کہا شیطان ہر سال ہر گیا اس ہندو اور سکھ کی وجہ سے انہیں کوئی تکلیف نہیں کسی سنی نوجوان نے اس دروازے کے بعد میں عمر لگ شیطان ساتویں محرم آئے وہ بمیر بدماش ہو رہا ہے وہ بدماش ہو رہا ہے اس کو بریوانی محرم کہتے یہ نام مٹاؤ جو ہم نیچے سے نہیں گزرتے مٹے گا نہیں ہم گزریں گے پانچ سنی نوجوان عمر کے نام سے زبان ہو گئی تم میری زبان میں نہ چاہتے ہو میں میں لوگ خون دے چکا ہوں رسول شاپ کر آج میں کافروں کے لیے نرم زبان استعمال کروں تمہیں پتہ چلے کہ تم قربانی ہو پانچ کر گیا نوجوان اس نام کے سوا کٹ کے نام نہیں مٹانے دیا شیطان کی راہ بدل گیا شیطان کا روپ بدل گیا لیکن نام باقی رہا ارے نام بھی بڑی بات ہے میں تو فاروق کی ایک اور کرامت دیکھتا ہوں اب اس درازے پہ نام نہیں سنیو اپنی مظلومیت کیا آپ اس درازے پر ہمیں حکومت نام نہیں لکھنے دے ہم ہیں ایک خود حکومت میں لاتے یہ سن ہے پاکستان میں بیالیس سال میں جگہ رسول کے ناموں کو اتنا پکنٹ اس نہ رکھ سکے کہ ان کا نام کسی سے لکھا جائے چنا کے نام لکھے جائے اقبال کا نام لکھا جائے شتابوں کے مزدوروں کے نام لکھے جائے گنجوں کے نام لکھے جائے آج لوہار اور پھٹی ہیں گنجوں کے نام پوئنگا ہو لیکن اگر فاروق کا نام آئے تو حکومت لڑک طرف ہے آج اس دروازے پر عمر کا نام نہیں قدرتی طور سے وہ نام اڑ گیا کیونکہ سادہ کام سے لکھا ہوا ہے دوبارہ کسی نے لکھنے سنت کی اور کمزوری لیکن میں آج ایک بار آگے ہوں اگر میں زندہ رہا تو میں نے یہ نام لکھنا شاء اللہ لکھنا کب لکھوں میری تمنا میں اس وقت کی تلاش میں میں اس موقع کی تلاش میں کہ جس وقت میں یہ نام لکھوں گا اور پھر اس کا تحفظ کروں گا ان شاء اللہ بہرحال آج وہ نام نہیں خالی دروازہ ہے لیکن آج دشمن بھی کہتا ہے باب عمر اپنا بھی کہتا ہے بات خالی دروازہ ہے لیکن اس دروازے کے اندر فاروق کے نام کی ہے اتنی شرائط کر گئی ہے کہ شیطان کہتے کہ اگر کے دروازے پر عمر کا نام نہیں لیکن میں یہ دروازہ بھی نہیں دیکھ سکتا سامنے نہ کھڑا کرو تب ہم جلوس نکالیں گے آج کی ساتویں محرم کو باب عمر کے سامنے ٹرک کھڑا کیا جاتا ہے ٹرک سیاہ سامنے سے گزرتا ہے یہ عمر کی عصمت ہے عمر کی جلالت ہے عمر کا روب ہے کافر کہتے عمر عمر میدانوں سے جایا کرتا تھا اور کافروں کی جلالت کا عالم یہ ہے کہ جس چیز پہ اس کا نام لکھا ہوا لکھے ہوئے تم سے نہیں گزرتے ہو پھر تو عمر کی بات نہیں پوچھتے اطراف نہیں لیکن میں علی گڑھ متراض کی آر بھی باقی صحابہ کو پسے کچھ ڈالنے کی اجازت نہیں دے سکتا یہ حق آپ کی بھی آر اجاز میں نہیں دیا زکات تم دے دو اسد تم دے دو لیکن یہ زکات اور مشرق شیعہ مرائز پہ لگتی ہے شیعہ تلوار پہ لگتی ہے وہ بڑے ہو کر پڑھ کر سید عائشہ کو گاڑی دیتی ہے اصحاب رسول کو گاڑی دیتی ہے دولت تیری زمانہ میرا مال میری قوم کا کھائے وہ کتا جس نے دس صحابہ کو خود دے یہ حق بھی ہمارا حسب کیا گیا ہم یہ حق سی لیں گے مطالبہ نہیں کرنا چاہتا ہوں میرا مزاج محترم آج پیاری سال ہے ہمارا یہ خصب ہے پاکستان میں سنی بات اثر اسے سنی سکے ہونا چاہیے تھا ایران کے آئین میں رکھتے ہیں ایران کا سرکاری مذہب سیاست ہوگا پاکستان میں دستور میں یہ کیوں نہیں لکھا جا رہا کہ پاکستان سنی سٹیٹ ہوگا خمینی بھوکتا رہا ہے کرتا رہا ہے دھوکہ بازی کرتا رہا ہے لاشیا بلا سنیا اسلامیہ اسلامیہ لیکن اس نے ایران کے آئین میں لکھے ایران کا صدر اور وزیر اعظم شیعہ سیاح بن سکتا ہے غیر شیعہ نہیں بن سکتا کیا پاکستان کی سنی کو غیرت نہیں رکھتی اگر ایران میں سنی صدر نہیں ہو سکتا تو پاکستان میں سنی صدر کیوں بن سکتا ہے ایران میں اگر سنی وزیر اعظم نہیں بن سکتا تو پاکستان میں سنی شیعہ وزیر اعظم کیسے بن سکتا ہے یہ حق بھی ہمیں بیالیس سال میں نہیں دیا گیا ہم یہ حق لینا چاہتے ہیں پاکستان میں اسلام تو کیا تھا اسلام کو چیز کیا گیا اور کالج یونیورسٹیز میں دو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں دو نصاب پڑھائے جاتے ہیں ایک پریکا شیعہ بچوں کے لیے لازمی اسلام یاد ایک طریقہ سنی بچوں کے لیے لازمی اسلام یاد اسلام ایک تھا ایک ہے ایک رہے گا اور لوگ آتما چلو لوگ دین رکھوں وہ تو آپ اور ابھی رقم اسلام ادینا اس دین کو اس اسلام کو پاکستان نے دو جگہ تقسیم کرا کہا سیا تو اسلام کو تقسیم کرنے میں سیت کی کار گزاری ہے یہ کیا مانا سیاہ لازمی اسلامیہ سنی لازمی اسلامیہ اسلام ایک ہے دو نہیں ہے اس لیے جس نے اس کو تقسیم کی ہے <coughs> اور ہم اس سے انتقام دینا چاہتے ہیں اسلام ایک ہے اور پاکستان میں اسلام کے نام سے جو لٹریچر چلے گا وہ ایک قسم کا ہوگا دو قسم کے لٹریچر کو ہم اسلام نہیں کہہ سکتے ہیں یہ کوئی معنی نہیں ہے کہ یہ سیاہ یاد ہے یہ اسلام یاد ہے اگر بریندری اسلام یاد کے نام سے کتاب نہیں ہے بریلوی اسلام یاد کے نام سے کتاب نہیں ہے اور حدیث اسلام یاد کے نام سے کتاب نہیں ہے اور سیاہ یاد کے نام سے الگ کتاب موجود ہے سیاہ یاد کے لحاظ سے کتاب الگ موجود ہے تو فیصلہ کرنا پڑے گا یا وہ مسلم ہے اور تم کافر ہو یا تم مسلم ہو دو تین ایک ہے دو نہیں ہے ہم حق پہ کے تھے ہمارے پاس سنت ہمارے پاس صحابہ ہمارے پاس دلیل ہمارے پاس میں نے سیو کو پوری جرم کے ساتھ چہرے دیے سیو اگر تم نے ماں کا دودھ پیا موٹر کا دودھ نہیں کیا سیو اگر تمہیں ماں نے چلائے کٹیا نے نہیں چلا تمہیں میں کام کہتا ہوں تم ہائی کورٹ میں ریپ کرو تم سپریم کورٹ میں ریپ کرو مجھے ملزم کی حیثیت سے تاز کرو تمہارا ثابت نہ کر سکوں مجھے تھوڑی مار دی جائے اگر میں تمہیں سے ثابت کرتا ہوں تو تمہیں پاکستان چھوڑنا پڑے گا میں ایک قدم اور آگے بڑھاتا ہوں نصرت ہوتا ہوں میرا کوئی ہے طرح سیاح کا ٹیسٹ ہے ہم میں پیش کرتے ہیں جن رنگ سے سیاح کا جتنے تلام کا میں اللہ رب العزت کو یہ کہا گیا کہ وہ غلطی کرتا ہے جس میں رسالت کی بہن کے ہاتھ سے جتنے جس میں علی گڑھ کا نام اعلیٰ تناسب سے کروایا گیا جس میں صحابہ کو ما سکاری دی گئی ہے بیٹی کی دی گئی ہے میں انسان جس میں مہا ترمنی کون سی لکھا گیا نماز میں ان پر قرآن بھیجنے کو ضروری تعداد دیا گیا یہ سارے سارے لٹریچر سارا کچھ سارا کل میں اس کی بھیج پہ لاتا ہوں اگر اسمری نے سیو مسلمان مان لیا میں ملک چھوڑ جاؤں گا اور اگر میں قائد کر دیا سیاہ بد کافر ہے سیاہ بری ترین کاتے ہیں سیاہ کائنات کا کتا کافر ہے سیاہ کائنات کا طاقت کافر ہے سیاہ کائنات کا بے جیسا کافر ہے سیاہ کائنات کا بے حیا کافر ہے سیاہ کائنات کا کنیا کافر ہے سیاہ کائنات کا دیا کافر ہے اگر میں یہ ثابت کر جاؤں تو سیاح ایران پھونس جائے پاکستان چھوڑ دے سیو اگر میں زندہ ہوں تو میں ایمان کا ہی بنا چاہوں گا سے آدمی بات کہہ رہا ہے سکا ہنسی کے مقابلے میں سکا جافری لیے جی تھے نہیں نہیں تو جو نہیں لگی سکا ہنسی کے مقابلے میں نہیں ہے تو سکا ہنسی کے مقابلے میں سکا جافری ہے کیا وہ سکا جافری جس میں سوکھ سے سجا جا جائے باقی اس کی دیکھیے سکا ملا یادو اور پسی سیاسی کتاب ہے اس کے اصول اربا میں سنائے ہوتے اس کا حریف بری لکھتا ہے کہ جب تمہیں پانی نہ ملے تو دھوپ سے سنجا کر لو رب کا حکم ہے پانی نہ ملے تو جسے ہنسی کے مقابلے میں لانا چاہتا ہے وہ کہتی ہے جب پانی نہ ملے دھوپ سے سنجا کرو میں نے کئی جگہ کہا ہے سیو یہ بتاؤ کہ دھوپ کتنی بڑی جمع کہاں کرو لوٹے ایک ماہ تک کمینی جیسا پورا تھوکتا رہے تو ایک ماہ بعد میں سیلان نہیں کہ وہ نکلا اس نے پھر بھی نہیں نکلا اس لیے سارے سیدھا جافری پر یوں عمل ہو رہا ہے کہ خمین جیسا رنما آگے بیٹھے اور سیاہ نوجوان قطار بار نمبر بار تھوکتے جائیں قبلے کا سمجھا ہوتا ہے گندگی گندگی ایک ایکسط کو پاکستان میں فکر ہم کا مقابلہ میں ریاست کرانا چاہتے ہو تمہاری کتاب کو احترب کرائے گا تمہارے ایک کو اڑا دیا جائے گا تمہارے سفر کر پھونک دیا جائے گا کائنات کسی شخص کو نہیں حتیٰ کہ میں نے دعویٰ کیا کسی جانور کو نہیں جو جو کو پوشیوں نے گاڑی اور تحریر کی صورت میں وقت نہیں ہے میں ان تمام آپ کے سامنے نقل کر بیسوں سیوں تکاری میری آپ کو ان خفیات کے رد پر مستقل مل جائیں آپ کو کچھ نہ کچھ نشاندہی ضرورت ہے لیکن میں آپ کی غیر کو جگانے کے لیے آپ کو اتفاق اور اتحاد کی دعوت دینے کے لیے اپیل کرتا ہوں آج چودہ سو سال بعد صحابہ کو جاننے کتا لکھا رہا ہے سرگوتا سے مناظر اس کی نام سے مجھے اس کتاب کے خلاف چیز کرتے یہ چھٹا سال جا رہا کتوں میں سے کتے صاف صافیوں سیاست ڈارو لیڈرو نارے کنٹری لیڈروں صوفیوں مسیح القلب لوگوں بتاؤ ان کافروں کی اس غیر پارلیمانی زبان کے جواب میں نے دوست کہوں میں نے بھائی کہوں میں نے جبرا کہوں تمہاری تھی یہ اجازت دیتی ہوگی میرے دل کی گس اس کی اجازت نہیں تھی لاکھوں کی آج میں تاریخ ذکر شادی کرانسی کے ایک کتاب کی تبدیلی کا مطالبہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور جب نہیں ہوگی ہم آگے ہمارا یہ کہ سب نہیں ہوگی ہم اگلا قدم اٹھائیں گے یہ کی زندگی کا حصل ہے اس کا وسیعت نامہ جسے وہ صحیح پر کیا اور سنانی کا علاج سیاسی وسیعت نامہ کے نام سے شاید کیا گیا اور کوئی نے خود بھی نامہ کہتا ہے وہ اس کی زندگی کا آخری تم ہے لیکن اس کے بعد کہتا ہے سے میرا بیٹا پڑے وہ نہ بڑھ سکے ایران کا سبر پڑے وہ نہ پڑھ سکے ایران کا دلچسپ پڑے وہ نہ بڑھ سکے وہ نہ کر سکے تو پارلیمنٹ کا اسپیکر پڑے وہ نہ پڑھ سکے تو مگر خبردار کا ممبر پڑے یعنی اتنی اہمیت والی اس کی یہ وصیت ہے خمینی اپنی زندگی کی ایک آخری اس وسیعت سے ایک چراغ پکتا ہے طلب کرتا ہے ہے ہے ہے لکھتا غریب قلم کے ساتھ کہتا ایران میں جواب مجھے نہیں ایسے ایسے اور جواب محمد رسول اللہ کو مجسر نہیں آئے